نہ لا لا لا لا نہ

اللہ ہن ہن اللہ اللہ اللہ تیرا جلوہ ہے ہر ہر ہر سو سو سو تیرا تیرا جلوہ جلوہ ہے ہے ہے تو تو تو تو بھی بھی لا لا لا لا الہ الہ الہ الہ الا الا الا الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ربی ربی حسبی حسبی جن ما فی قلبی اللہ ما فی قلبی اللہ حق حق حق اللہ اللہ حق حق حق اللہ اللہ رب رب رب سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ليس كمثله شيء ليس له كفوا احد ليس كمثله شيء ليس له كفوا احد احد اس سے بن ہے وہ نہیں بن اس سے بن ہے وہ نہیں بن اب سر اسما دیکھ اور سن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله اللہ ان للہ اللہ علاح اللہ الهادي إلا اللہ کہتا ہے یہ ہر بن ليس الهادي إلا اللہ کہتا ہے یہ ہر بن سن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 اللہ اللہ تیرا جلوہ ہے ہر سو تیرا جلوہ ہے ہر سو تو ہی تو ہے تو ہی تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا اللہ عنا لا اللہ وہ ہے محیط انس و جان وہ ہے محیط جسم و جان وہ ہے محیط انس و جان وہ ہے محیط جسم و جان وہ ہے محیط کل ازما وہ ہے محیط کل ازما وہ ہے محیط کون مکان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ گے منزہ شرکت سے پاک سکون و حرکت سے وہ گے منزہ شرکت سے پاک سکون و حرکت سے کام ہے اس کے حکمت سے کام ہے اس کے حکمت سے کرتا ہے سب قدرت سے لا الا اللہ لا لا لا لا لا لا اللہ ہے ایک خدا تنہا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک قسم کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلبل توتی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ ہاں، بل کی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ کمری کس کا مستانہ کمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانا نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جز میں وہ ہے کل میں میں میں وہ وہ گل جز وہ ہے کل میں وہ تمے و گل میں وہ افغان بلبل بلبل میں میں میں وہ وہ وہ افغان نغمات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا لا لا الہ الہ الہ الا الا اللہ اللہ الا اللہ لا الہ